سورت الاخلاص قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت جس کو حضور نے فرمایا سولو سے قرآن تہائی قرآن کی مساوی ہے توحید باری تعالی پر جامع ترین سورت مختصر ترین اور جامع ترین کل ہو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے نہیں تنہا ہے ایک کے لیے لفظ واحد ہے واحد سے تو اسنان سلاس کا شروع ہو جاتی ہے اکیلا موسٹ یونیک پرسن قل ہو اللہ احد تنہا ہے اللہ سمد باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے سمجھ کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے اپنے بل پر قائم ہے کسی نے بنایا نہیں اسے اس کی حیات مستعار نہیں ہے اس کی حیات اپنی اس کا علم اپنا باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی بدولت ہے لا یو ہی تو علمہ الا میں ہی ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کرتا انہیں حیات بھی مستعار ہے مانگی ہوئی ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے جب چاہے گا لے لے گا ہم سے ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہیں اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں آزم جو الحی القیوم خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے لم یلد ولم لم نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا نہ اس کے کوئی ماں باپ نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کی کوئی جوڑی جوڑوں اور بیوی صاحب ولا ودا یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیے حضرت مسیح کو بنا دیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے یہودیوں نے سب نے نہیں کچھ ان کی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ولم یق اللہ کو حد اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی اب کہو جو کہتے ہیں برابری کا کسی حیثیت سے اس کے برابر کف ہم کف ہم پلہ زد لد مثل مثال مسیل کوئی نہیں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے کوئی اس کا کفر نہیں ہے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفا علی ویات کم بلایات مذہب کی حکیم